إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم محترم رام اللہ دلجلالوں آنگن والوں کا بھی انتہا فضلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی دین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے یہ محد اللہ ہی کا فضل ہے اسی کا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کر دیا اور دلوں میں یہ پہچان بھی دین کی خدمت میں لگے ورنہ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس اور خصوصاً ہمارا جو علاقہ ہے وہاں اور بھی بہت سارے اسباب مہیا ہیں اور بہت سارے مواقع ہیں چاہے آدمی کم پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا ہو یا اس کے پاس سرمایہ ہو یا نہ ہو دنیا کمانے کی بہت سی لائن ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے کوئی فن ہے اس کے پاس اور مواقع کھل جاتے ہیں لیکن اللہ نے ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کیا اور دین کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا ہے اس پر ہم اتنا شکر ادا کریں تھوڑا دادے کا فضل ہوا توسی نہیں میشہ جو اسی کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے آتا فرماتا ہے لیکن جس خدمت میں اس نے لگایا ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے خیرکم من تعلم القرآن تالمن تم میں سب سے افضل سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے تو سب سے بہتر کام میں لگا دیا ہے لوگ چاہے کچھ بھی سمجھتے ہوں لوگ کچھ بھی سمجھتے ہوں باقی سب سے بہتر کام تو یہی ہے جس کے لیے انبیاء کا انتخاب ہوا حضرات علیہ علی والسلام آئے اور ان پر یہ وہی اتاری گئی جو برگزیدہ بندے ہیں ماحول میں جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں تو عموماً اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے زمانے میں وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں زمانہ تھا کہ لوگوں میں کھیتی باڑی اور زمین جاگیر کا مزید بڑا کام تھا لیکن زارانہ نظام تھا جتنے بڑے لوگ ہوتے تھے وہی چاہتے تھے کہ کچھ بھی کرے اپنے اولادوں کو بھی اسی میں لگا پھر تجارتی نظام غالب آیا اور ابھی بھی کسی حد تک ہیں جاگیرداروں نے بھی تجارت شروع کر دی اور انہوں نے اپنی اولادوں کو اس میں لگایا تجارت میں اور اس کا نظام ابھی بھی ہے اس وقت لوگوں پر فلزہ ہے عصری علوم کا جاگیردار لوگ بھی اور لوگ بھی اپنی اولادوں کو اس طرف لگا رہے ہیں عصری علوم حاصل کرے ڈگری لیں اور اس پر فخر کریں اتنا پڑا ہوا ہے لڑکا ہمارا لڑکی ہے تو لڑکی بھی اس پر اس پر اس کا فخر ہوتا ہے کہ اتنی پڑی ہوئی ہے ایک زمانہ تھا کہ لڑکی کا فخر یہ تھا کہ گھر میں رہنے والی ہے حیا والی ہے شرم والی ہے گھر کا کام دیکھ لیتی ہے گھر کا نظام سنبھال لیتے ہیں یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے جو اس کی تعلیم ہے اس کا معیار یہ تھا اور اس پر وہ فخر تھا کہ ہماری بیٹی میں یہ کمالات ہیں لیکن ماحول میں جو عام چیز ہے وہ کوالیفیکیشن ہے تعلیم ہے عصری علوم میں کوئی ڈگری ہو کہ ہماری بیٹی بی اے کی ہوئی ایم اے کیا اس میں ڈاکٹر ہیں نرس ہیں ٹیچر اس کا غلبہ ہے اور جس چیز کا غلبہ چھاتا ہے تو پھر اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے فطرت ہے انسان ظاہر کا اثر قبول کر لیتے فوراً اللہ یہ کہ صحیح علم ہو پختہ یقین ہو تو پھر وہ اثر کم ہوتا ہے یقین مضبوط ہے اللہ پر اور صحیح علم کی روشنی حاصل ہے تو پھر وہ اثرات ہو جائیں لیکن اس وقت اس کا غلبہ ہے تو ایسے وقت میں دینی خدمت پر جمے رہنا مکتب میں پڑھاتے رہنا مدرسے میں جمے رہنا کہ جہاں کوئی ساتھی کسی اور مشغلے میں مجبور ہو کر بڑا مالدار بن گیا ہو اور بڑا بلڈر بن گیا ہو یا بڑے اور کسی کام میں لگ کر وہ دنیاوی لائن سے بڑی ترقی پر ہو ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے مارتی لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اس میں لگ کر جو مواقع ہیں دین کی خدمت کے وہ موقع میسر نہیں ہوتے وہ مواقع میسر نہیں ہوتے جو خالص دینی خدمتوں کے ساتھ وابستہ اس لیے جتنا اس پر شکر کیا جائے ہے تھوڑا اور خوش ہونے کا یہ مقام ہے اس پر خوش ہوا جائے اللہ نے ہم پر فضل کیا چاہے مادی وسائل ہمارے پاس کم ہیں وہ معیار نہیں ہے مادی وسائل جو ہیں وہ معیار نہیں ہے کامیابی اور ناکامی آدمی کی زندگی کی خوشی اور دکھ کے وسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے وسائل کے صحیح استعمال سے آدمی کو دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے لیکن وہ ناکامی کامیابی کا معیار ہے کہ کسی کے پاس رہنے کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے کرائے کے مکان میں اور کسی کا اپنا ذاتی گھر ہے وہ ایک نعمت ہے لیکن یہ ناکامی نہیں ہے کہ اس کے پاس مکان نہیں ہے یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے ضروریات زندگی میں شامل لیکن نہیں ہے تو ناکام نہیں اگر اس کے ساتھ آدمی کسی خدمت میں ہے تو ایک بہت بڑا انعام ہے اس لیے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں ہم اور جن بزرگوں کو دیکھنے کا موقع ملا تو ان کے پاس ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں اللہ نے میسر کیا تو اس کا شکر ہے اور کمی رہی تو اس کا غم نہیں لیکن جو تذکرہ ان کے درمیان میں ہے یا ان کی باتوں میں ہے ان کی باتوں میں دین ہے علم ہے تقوا ہے صبر ہے شکر ہے دین کا دنیا میں فروغ ہے امت کے حالات پر رونا دھونا ہے اس کے تذکرے ان کے خطوط میں دوسروں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں بچوں کتابت سے ہوں یا روبرو میں ہوں ان کی مجالس میں یا ان کے رات دن کی فکر ہے ان کا جو درد و غم ہے تو ان کے درمیان کی باتیں وہ ہیں انسانی دماغ میں دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی زبان پر آتی ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس آپ کی باتیں اور آپ کی فکریں دن رات کی آپ کی فکر کیا ہے آپ کی باتوں میں کیا چیزیں ہیں آدمی کا جو ذوق ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے دنیا داری کا ذوق ہے تو آدمی ہر وقت وہی بولتا کھیل کود کا ذوق ہے تو آدمی وہی بولتا ہنسی مذاق کا ذوق ہے تو آدمی ہر وقت اسی سے مجلس گرماتا ہے لیکن جو میراث ہمارے پاس پہنچی ہے حضور علیہ السلاط والسلام کے واسطے سے تو اس میراث کا جو حق ہے اور اس میراث کے جو تقاضے ہیں اس کی کیا فکر ہے تو حضور علیہ السلاط والسلام کے زندگی میں حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجلسوں میں اور ان کے پاس جتنے بھی اس میراث کے حامل دنیا میں آئے ہیں تابعین طبی تابعین اور ابھی تک جو ہمارے حضرات کا علماء کرام اور مشاعر نظام ہیں تو ان کی مجلسوں میں ان کی محفلوں میں ان کی باتوں میں اور ان کی کتابوں میں جو چیزیں ہیں تو وہ ایک دنیائی الگ ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی میں مشغول نظر نہیں آ رہے بلکہ وہ اپنے مقصد زندگی میں مشہور نظر آ رہے ہیں اپنے سے زیادہ ان کو فکر اوروں کی ضروریات میں بھی ضروریات زندگی میں بھی جو انسانی تقاضے ہیں تو اس میں بھی اپنی ذات سے زیادہ فکر ہے اپنے شاگردوں کی اپنے معتقدین کی اپنے پڑوس پڑوس کی اپنے رشتے داروں کی اپنے بھائی بہنوں کی اور جو مقصد حیات ہیں دین اور علم وہ اس بارے میں متفقر ہے لیکن اسی پر لگا کیونکہ اندر فکر میں وہی صبح شام رات دن کا رونا دھونا وہی اسی کے خاطر انہوں نے اپنے گھر کی راحت کی زندگی قربانی اکثر اہل علم جو ہے وہ اپنے گھر نہیں رہ پائے طالب علم کا زمانہ جو تھا تو وہ مدرسے میں گزرا یا قدیم زمانے میں سفروں میں گزرا سفروں میں علم دیا دیا گیا اور ہمارے زمانے میں مدرسوں میں اس کا نظام ہے اور پھر اب فراغت کے بعد جو ہے زندگی کہاں گزرے گی تو اس کا انتصاب اپنی ذات پر نہیں کہ میں کہاں رہوں گا بلکہ خدمت کا موقع کہاں دو سو کلو میٹر پانچ سو کلو میٹر ہزار کلو میٹر دو ہزار کلو میٹر دس ہزار کلو میٹر اس تقاضے کے مطابق ایسی جگہ جا کر قیام کر لینا جہاں پہلے کوئی جان پہچان نہیں ہے کسی سے کسی سے کوئی تعارف تعلق نہیں ہے خاندانی کوئی نسبت وہاں نہیں ہے نہ کوئی وطنی نسبت اس جگہ سے ہے تو کون سی نسبت پر جا رہے ہیں وہ صرف دین کی نسبت اسی نسبت پر جا کر وہاں قیام کر رہے ہیں کیونکہ دل و دماغ میں وہی ہیں کہ ہمیں خدمت کرنی ہے وہاں راحت کے وسائل عموماً کمی ہوتے ہیں راحت کے اسباب کمی ہوتے ہیں اور پتا ہی ہے کہ صبح سے رات تک یہی کرنا ہے اور زندگی بھر ماتحتی میں ہی کام کرنا ہوتا ہے عموماً تو باوجود ان تمام چیزوں کے اس پر جمے رہنا لگے رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے اور ایسے خصوصاً فتنوں کے زمانے میں کہ جہاں صبح شام رات دن جی، ہر وقت نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہوں ایسے وقت میں ایسی سعادت نصیب ہونا یہ اور بڑی سعادت اس لیے جتنا اس پر شکر کریں تھوڑا باقی دنیا کے باطل کا طریقہ یہ رہا کہ ہر وقت وہ حق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے حق کے خلاف اور اہل حق کو احساس کم ترین مبتلا کرتے رہے ان کے پاس جو چیز ہے اس کا بھاؤ سب سے کم دکھاتے رہے ان کے پاس جو اصلی چیز ہے اس کا بھاؤ سب سے کم دکھاتے رہے اور اس کے مقابلے میں چیزیں پیش کرتے رہے اور ذہنوں کو اس طرف منتقل کرتے رہے حضور علیہ السلاۃ السلام کے زمانے کے آپ کا کلام سب سے اونچا کلام تھا وہی ہے تو آپ کے کلام کے مقابلے میں کلام پیش کیا اس کا بہو گٹانے کے لیے آپ کی ذات مسلم لوگوں کے درمیان میں تھے تو آپ کی ذات کو گرانے کے بعد سے یہ تو ساحل ہے ساحل ہے یا دوگر ہے نازب اللہ اس قسم کی باتیں اور ایسا پروپیگنڈا کرتے رہے اور ماحول ایسا بنا دیا اس وقت کے جو حالات پڑتے ہیں سب طرف سے ایسا ماحول بنا دیا کہ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا پہلے میں نے ہم لکھا کے کچھ کانوں میں روئی ڈال دی کہ کہیں قانون میں پڑ جائے ماحول کا اثر ہوتا ہے ایسا ماحول بنا تھا وہ بیماری کا تو جو آ رہا ہے وہ باندھ رہا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ باندھ رہا ہے ماحول ایسا بنا آدمی اپنے گھر میں جا رہا پھر بھی بچے کو باندھ آدمی باندھ رہا ایک ماحول ایسا بنا دیا اور آدمی کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے ایک شک کی کیفیت میں آ جاتا ہے شک کی کیفیت کہ تندرست آدمی بھی اپنے اوپر شک کرنا شروع کر کے شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو صحیح چیز والا اپنی چیز کو جو ہے وہ غلط سمجھنے کی یعنی ایک شک میں پیدا ہو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہی طریقہ رہا ہمیشہ اور اس وقت چونکہ اس کے ذرائع بہت ہے دنیا میں تیزی کے ساتھ ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صحیح چیزوں کے خلاف اسلام اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی جو بنیادی اور اہم ہم چیزیں ہیں ایمان کے مقابلے میں کفر اور شرک اور سنت کے مقابلے میں رسومات اور بدعات اور خرافات اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے نئے نئے رواجات اور رسومات کو اور اس کے فائدوں کو لوگوں کے درمیان میں بولا جاتا ہے تو ایسے وقت میں ایک صحیح چیز کا حامل بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی چیز پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت کے حالات میں خاندانوں میں محلوں میں دیکھیں کہ بعض مرتبہ کوئی شادی بیاہ میں یا معاشرتی امور کی جو رسومات ہیں اس میں اگر کوئی اہل علم آ کر ان کو بتائے بھائی یہ برابر ہے ارے تمہیں شو نوی نوی باتوں لایا تو پاسا یعنی جو صحیح ہے اصل بات تو وہی ہے سب سے پرانی بات وہی اس رواج میں تو پچاس سال ہوئے سو سال ہوئے ہوں لیکن اس کے مقابلے کی جو چیز ہے وہ تو چودہ سو چوالیس سال ہو گئے تو وہ یہ کہہ رہے کہ نئی بات لائے گا اور اس آدمی کو کہہ رہے ہیں جن کے درمیان میں مسلم ہے کہ عالم ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ جو چیز چلی ہے وہ دلوں پر چھائی ہوئی ہے جو دماغوں پر چھائی ہوئی ہے ایسے وقت میں اپنے دین پر اپنے علم پر ثابت قدم رہنا اور اس کی خدمت میں لگے رہنا یہ بہت بڑا کام ان چیزوں کا اثر لیے بغیر یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے اور اس پر جمنا جو ہے وہی ہے کہ ایسا زمانہ ہوگا جیسے اندھیرا ہاتھ میں لینا سب طرف سے وہی اور ایسے خوبصورت عنوان لگ جاتے ہیں کہ جس میں آدمی جو ہے اچھا خاصا آدمی وہ کمزور پڑ جاتا ہے کم از کم اس پر تو آتا ہے کیا ان سے لڑنے حالانکہ وہ لڑائی نہیں ہے حق کی پیمائش ہے لڑائی نہیں ہے لڑائی تو دنیا پر ہوتی زمین کے ٹکڑوں پر مال پر جاگیر پر زمین پر کہ جہاں یہ ہے کوئی آدمی کا حق ہے تو حق کا مطالبہ کر لیں نہیں ہے تو پھر اثار کریں اللہ کے لیے چھوڑ دے اس کو نہیں مل رہا لیکن جہاں دین کی بات ہے ایمان اعمال اخلاق آخرت علم تو اس میں لڑائی نہیں ہے اور ہر زمانے میں مزاحمت رہی حضرت انبیاء علیہ والسلام اور قوموں کے درمیان انبیاء علیہ السلام کے جو قصص بیان ہوئے کلام پاک میں ان میں یہی یہی مزاحمت وہ لڑائی تھوڑی اور اگر ہیں تو ایک طرفہ ہے وہ قوم نے لڑائی کی انبیاء نے تو پیمائش کی مجھے بات سمجھائی ہے کہ بھائی جو آپ اس سے اوپر جا رہے غلط انڈیا کے جو واقعات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کے قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا اس کوئی قوم اکثریت والی ہے اس سے مقابلہ ہوا کوئی قوم تجارت والی ہے کوئی زمین جاگیر والی ہے کوئی قوت والی ہے کیونکہ اس امت کو ان سب قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے اکثریت والوں سے بھی تجارت والوں سے بھی اور قوت والوں سے بھی حکومت والوں سے بھی وزارت والوں سے بھی اور قوم اور خاندان کے چودھریوں سے بھی سب نوعیت کے واقعات ہیں اور شاید ہمارے اس زمانے میں یہ ساری نوعیتیں جمع ہیں کہیں چودراہٹ والوں کے ساتھ مقابلہ ہے اہل دین کا اہل علم کا کہ وہ اپنی چودراہٹ چھوڑنے کو راضی نہیں اللہ رسول کے مقابلے میں کہیں حکومت ہیں کہیں زراعت والے ہیں اور کہیں تجارت والے ہیں جو تجارت کے غلط طریقے دنیا میں رائج کر رہے ہیں روزانہ نئی نئی چیزیں آ رہی اور تجارت کے غلط طریقے وہ رائج کر رہے ہیں جس میں حرام ہیں سود ہیں جھوٹ ہیں دھوکہ ہے قبل ہے نئی نئی صورتیں آ رہی ہیں کہیں تو کاغذ ہی بک رہے ہیں کاغذ ہی بک رہے ہیں خالی اس میں کچھ ہے ہی مبھی تو ہے ہی نہیں اور اس کی شکلیں ہیں آتی ہیں حضرات مفتی علی کے رام زیادہ جانتے تو یہ سب طرف سے جو کہ اس امت کو ایک بڑی ذمہ داری کا کام کرنا ہے تو رہبری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ سب انبیاء کے واقعات بیان کیے تو ظاہر میں تو قصے کے شروع میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ اکیلے پڑ گئے نبی پوری قوم کے مقابلے حکومت ان کے سامنے ہے پوری اور ان کے ظاہر میں کچھ آئے گی نہیں لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے چند سالوں کے بعد کئی یعنی دس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال سو سال اور نو علیہ السلام کے قصے میں تو ساڑھے نو سو سال کا وقت گزر گیا پھر نتیجہ نکل رہا ہے تو نتیجہ تو یہی ہوا کہ حق غالب آیا حق ہی غالب یہ بات تو کیا ہی کہ غالب آنے والی چیز تو حق ہی اور سچ ہی ہے چاہے اس کو کتنا ہی چھپایا جا رہے وہ خود ہی ظاہر ہوگا اور حق ہی غالب ہوگا یہ بات یقین ہے اور وہی تسلی کا سامان اسی میں تسلی کا سامان اور واقعات جتنے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں جس نوعیت سے بھی حالات ہیں تو ان حالات میں ابتدائی مراحل وہی ہیں جو نبیوں کے ابتدائی حالات ہیں پوری قوم مخالف ہیں اکیلے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم ہمارے درمیان میں بالکل رضیل ہو تمہاری کیا حیثیت ہے تمہارا خاندان اگر نہ ہوتا تو ہم تمہیں نہ جینے دیتے صاحب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں نا تمہارے بھائیوں کی وجہ سے ہم تم کو تمہارے خاندان کی وجہ سے تمہارے بھائیوں کی وجہ سے لیکن انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی طاقت بتائی اور اللہ کی بڑائی بیان کی لوگوں کے سامنے پوری قوت کے ساتھ بغیر ان سے متاثر ہوئے ان کا اثر نہیں لیا ان کی طاقت کا قوت کا اور ان کی زمین جاگیر کا ان کے مال دولت کا اور ان کے ہنر اور فن کا کسی بھی چیز کا اثر لیے بغیر براہ راست ایک ہی اثر جو ان پر قائم تھا اس اثر سے متاثر کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی طاقت بتائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہی کارساز ہے وہی کرنے والا ہے اور پوری قوت کے ساتھ بولتے رہے ان کی آواز جو تھی وہ اس وقت وہی تھا کہ سارے لوگوں کے مقابلے میں کہ آواز ہے وہ آواز زیادہ چلتی نہیں سب طرف سے شور اور ایک آدمی بول رہا ہے تو اس کی کون سنتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام والسلام اللہ کی طاقت کے بل بلبوتے پر اور اللہ کی مدد کے بل بوتے پر اپنا کام کرتے رہے اور پوری قوت کے ساتھ اپنی بات بولتے رہے انکار کرنے والے زیادہ ماننے والوں کے مقابلے لیکن وہ متاثر نہیں ہوئے اور ان سب کے جو ذرائع تھے اس زمانے کے وہ سارے ذرائع استعمال ہوتے تھے ان کے خلاف جو بھی ذرائع ہوتے تھے وہ ان کے خلاف استعمال ہوتے تھے ہر زمانے میں باطل کا یہ طریقہ رہا سب طرف سے آتے لیکن حق ہے کہ وہ غالب آ کر ہی رہے گا اور اللہ اسے غالب کرے گا تو یہ نعمت جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر کی کیفیت کے ساتھ جیسے دنیا کے مال میں دنیا کی نعمتوں میں شکر کی کیفیت مطلوب ہے کہ شکر کی کیفیت کے ساتھ اس میں رہا جائے تو ایسے ہماری اس نعمت میں بھی یہ مطلوب ہے کہ شکر کی کیفیت کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ بہت ساری روایتوں میں اس کا تذکرہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو احتساب کے ساتھ رمضان میں روایت ہے روزوں کے بعد میں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو ایک احتساب ہے جو بہت بڑی طاقت ہے اور اجر بھی اسی پر مرتب ہوتا ہے ان نمالک المرہم مانوا ان نما المر امانوا ملے گا تو وہی جو نیت میں ہے اگر اس سے نیت میں معمولی سا معلومات ہیں ابھی صبح ہی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کسی نے سنایا کہ کوئی بھی دینی خدمت اور دینی کام کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتا نہ مالی معاوضہ اور نہ اس کے بدلے میں کوئی شہرت یا عزت یہ خالص ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے تو پھر وہ مؤثر بن جاتا ہے اور یہی بزرگوں کی یہی شان رہتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ جتنے دینی کام ان کے ذمے ہیں تو اس کے بدلے ان کی کوئی چاہت نہیں ہے سوائے رضائی راہی احتساب ہے اس وقت اور کچھ مطلوب نہیں ہے صرف اور صرف اللہ چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے کہ اس میں بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں اور اپنی اس خدمت کو وہ چھپا رہے ہیں احتساب بھی ہے کہ اس کو اللہ کے لیے اور کوئی اس سے مصروف نہیں نہ دنیا کا مال و متا مصروف ہے اور نہ اس کے بدلے میں کیا اور عزت مصروف ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ عزت کریں بلکہ خالی سے تو پھر وہ مؤثر ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی چھپا وہ ایسے خوشبو کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن مہکتی رہتی کوئی جسم نہیں اس کا لیکن وہ مہکتی رہتی اور پائیدار ہوتی اگر شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہمارے اکادر ہیں کہ لین کا وہ قصہ معروف ہے کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کانپور میں شاید اور جب وقت آیا مخالفین جو جن کے لیے وہ جو موضوع تھا ان کے اس لائن کے لوگ جب مجلس میں آئے تو ایک دم اپنی تقریر بن کر حالانکہ جو حضرت شاگرد تھے اور متقرین تھے ان کو لگا اب برابر بات چل رہی ہے ان کو جواب ملے گا <laughs> اور اسی وقت رک گئے بند کر بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میرے دن میں بھی یہی آیا تھا اب ان کو برابر جواب دیں گے تو اسی وقت میں نے روک دیا کہ ابھی اللہ کے لیے دے رہا ابھی اللہ کے لیے دے رہا ظاہر میں اپنے آپ کو اتنا چھپا رہے لیکن ان کی خدمتیں بارگاہ خدا بندی میں ایسی مقبول ہیں کہ اس وقت اتنے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا بھر میں وہ سب ان کی طرف نسبت کو فخر کرتے ہیں جتنے دینی ہیں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو وہ اپنے اساتذہ کے اساتذہ کی اساتذہ کی نسبت کو حضرت شیخ الہند کی طرف فخر کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے حضرت جو شیخ الہند کے بل بادشاہ بلا بادشاہ شاگرد ہیں ان کی خدمت میں ان کو رہنے کا میری چیز سے ان وہی چیز ہے کہ احتساب وہی ہے کہ اس سے مطلوب پسند اور کچھ نہیں اور کوئی چیز نہیں چاہ رہے اور آخری عمر تک آخری دم تک اندر کا درد اور غم یہی ہے کوئی تنہائی میں پوچھے مجمع میں پوچھے ان کی تحریر لکھی ہوئی ملے یا ان کے الفاظ کوئی نقل کریں تو اس میں یہی ٹپک رہا جو اندر ہے وہی نہیں ٹپکتا ہے وزن میں جو ہے وہی ٹپکتا ہے میں جو چیز ہے وہی اس کو کاٹ کے کھاؤ تو بھی وہ نکلے گا اس کا جوس نکالیں گے تو وہ وٹامنس وہی نکلیں گے جو اندر کاٹے تب بھی وہی آئیں گے اور جوس بنا ہوئے تو وہی نکلے گا تو یہ مشق کرتے کرتے کرتے پھر وہ چیز ایک عادت سی ہو جاتی ہے جب ہر وقت وہی فکر ہے وہی رونا ہے وہی قرآن ہے وہی دھن ہے جو انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کی تھی اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رن ہے جو پڑھن ہے جو فکر ہے اس میں اپنی ضروریات غالب نہیں ہے زندگی کیونکہ فاقہ بھی ہو جا رہا ہے کبھی نہیں بار بار ہو رہا ہے کپڑوں پر پیبندی لگ جا رہا ہے اور ایسا بھی حال ہوا بعض مرتبہ کہ ایک ہی چادر ہے آپ کے پاس ان جو ضروریات ہیں یہی آدر آپ کے جسم اثر پر مکان اور آپ کی ظاہری جو زندگی ہے وہ دیکھیں تو بالکل ہی سادہ ہے جو عام سے عام بلکہ فقیر سے فقیر مسلمان جو زندگی گزار ہوئی اور وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہا ہے ایک تو ایک آپ کے زمانے کا کلچر ہی وہ تھا لیکن ہر دور میں ایسے اللہ کے نیک بندے رہے آج بھی ہیں جو اپنے زمانے کا جو ماحول معاشرت میں جو کلچر ہے اس سے بہت نیچے آ کر بہت نیچے آ کر ایک سادہ سی زندگی کو اپنا شیوا بنا کر اصل اپنے ساری توانائیوں کو ساری طاقتوں کو ساری صلاحیتوں کو اپنے مقصد پر قربان کرنا جو مقصد زندگی اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کے دین کی خدمت ایسے لوگ آج بھی ہیں حالانکہ بہت وسائل میں دنیا بہت ترقی کر گئی ان کے مطمئن نظر یہی خاندانی طور پر ان کے خاندان میں دیکھے تو اور لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مقصد پر نظر جاتی اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے حقیقت واضح ہو جاتی ہے دنیا کی تو پھر اس میں آدمی زیادہ جینے لگا جب مقصد واضح ہو گیا کہ آدمی جنگل میں جا کر پخانا کرے ایک سادے سے ٹوائلٹ میں کرے یا ایک فائیو اسٹار ہوٹل کے ٹوائلٹ میں کر پخانہ پخانا وہ ہوگا پخانا ہی ہے ایک آدمی کسی جگہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا لے یا کسی عالیشان دسترخوان پر کھا لے کسی بڑے ہوٹل پر کھانا تو کھانا ہی تو پھر وہ اس ضروریات کے لیے زمانے کے معیار کو جو مسلم معیار ہو جاتے ہیں اس کو ترجیح دینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی اتباع کو ترجیح دے یہ زیادہ قریب ہے آپ کی زندگی سے اور اسی میں عزت اسی لیے ایسے لوگوں کی قدر ہوئی بادشاہوں کے وہاں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں یہ لوگ نہیں گئے لیکن بادشاہ ان کی جھونپڑیوں میں گئے پوری دنیا جن سے وقت لے رہی تھی ان کے دروازے پر داخل ہونے کے لیے ان کو جانا پڑا ان کے پاس اور دنیا کے جتنے لوگ تھے جن کے پاس لوگ جا رہے تھے اپنی مختلف ضرورتوں کو لے کر سب سے اخیر میں ان سب کو وہیں جانا پڑا ان کے پاس کہ اللہ کی طرف سے عزت دی جاتی ہے اس چیز کو مقصد بنا لیا ہے جو اصل مقصد اللہ کی عبادت کی اور اس کے دین کی خدمت حضرات صاحب رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی میں بھی یہی رہا دنیا اور اہل دنیا کا اثر انہوں نے قبول نہیں کیا وہ اتنے زیادہ اپنی چیز سے متاثر رہے اپنی چیز کا اتنا اثر لیے ہوئے رہے کہ کوئی اور اثر ان پر غالب نہیں آیا خود ان پر اتنا پکا رنگ چڑھا ہوا رہا کہ اور کوئی رنگ ان پر نہیں چڑھا متسلم کوئی رنگ نہیں چھوڑ پایا ایک ہی رنگ ہے صرف اللہ اللہ کا رنگ اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی طاقت کا اثر نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا رنگ چڑھا آپ کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقے کا رنگ کسی راستے سے جو ان پر نہیں چڑھا بکرا میں رہے تو وہاں بھی ینا کے دروازے کھولے تو اس وقت بھی اور جب حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے تو اس وقت اسی رنگ کے ساتھ رہے اور ایسے مؤثر رہے پھر زمانے پر کہ وہ جہاں گئے ان جگہ والوں کو وہ رنگ چڑھا دیا اپنا ایمانی رنگ اور اپنی معاشرت کا رنگ اپنے اخلاق کا رنگ اور اپنے نظام زندگی کا جو پورا نظام ہے اس کا رنگ انہوں نے دنیا کے ملکوں میں جا کے چڑھایا اور بہت تھوڑے وقت میں جو ہے پوری دنیا پر وہ مؤثر ہو گئے اس وقت بھی ترقی یافتہ دنیا تھی جیسے اس وقت اس وقت بھی اور وہ اپنی وہی سادہ زندگی لے کر گئے ایمان کا کمال لے کر گئے اور امال سے معمور زندگیاں لے کر گئے جس میں امال ہی امال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی ہے یقین محکم عمل پیہم یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یہ رنگ تھا ان کا یہ مضبوط یقین لے کر بڑی بڑی طاقتیں ہیں بڑی بڑی سلطنتوں کے وہاں گئے ہو ایسے اور کسرا اور دیگر جو اس وقت کی حکومتیں تھیں چھوٹے بڑے جہاں جہاں جو نظام تھے ان نظاموں میں وہ گئے تو وہاں کا کوئی اثر نہیں دیا اس لیے کہ خود ان کے پاس یہ خوبصورت نظام تھا یہ خوبصورت نظام اور اس وقت جو دنیا میں چل رہے نظام ہیں بہت سارے تو اسی خوبصورت نظام میں سے لی ہوئی چیزیں ان کے پاس بہت سی مرتبہ جو جدید نظام ہے دنیا کے اس نظام کو براہ راست پڑھ کر ہمارے دل میں ایک اثر پیدا ہو سکے یہ ایک چیز بہت اچھی ان کے پاس یہ چیز ان کے پاس بہت اچھی تجارت کی کوئی شکل ہے یا زراعت کی کوئی خوبی ہے یا سیاست کی کوئی کمال ہے ان کے پاس یا آزاد زندگی سے متعلق کوئی چیز ہے تو وہ اس وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے انہوں نے جو لیا ہے وہ وہی سے لائے ہیں ایک ہمارے گھر میں ایک انگریزی کتاب تھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اس کا ٹائٹل ایسا کچھ اس کا ٹائٹل اس میں سے ایک قصہ میں نے پڑھا لیکن مجھے اچھی طرح پورا سمجھ نہیں آیا وہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ تو نے والد صاحب سے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دے تو انہوں نے ترجمہ کر کے مجھے بتایا کہا کہ ایک یہ جو پھگے ہوتے ہیں بچے کھیلتے ہیں کھلونا اور پھگے والا محلے میں آیا ہے کس سے نہیں اور وہ گیس بھر بھر کے اڑا رہا تو ایک بچہ جو ہے وہاں کھڑا رہ کر بہت تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ کالا بھی اڑ رہا ہے لال بھی اڑ رہا ہے پیلا بھی اڑ رہا ہے تو بہت دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا اڑنے والا تو اس سے اس نے پوچھا کہ کیا کالا بھی اڑتا ہے پیلا بھی اڑتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کالا رنگ تو ویسے ہی کالا ہے تو وہ نصیحت کر رہا ہے اس بچے کو کہ بیٹا یہ پھوکا میں کوئی کمال نہیں ہے اپنا اور نہ اس رنگ کا کوئی کمال ہے کالے بورے کا کمال اس کے اندر کے گیس کا ہے جو ہوا اندر بھری گئی ہے وہ اس کو اڑا رہی ہے اور نصیحت ان کو دے رہا ہے کہ بیٹا یہ جو کمال ہے وہ اندر کا ہے تو کوئی بھی انسان جو ہے اپنے رنگ سے نصب سے نسل سے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ اپنی خوبیوں سے اپنے صفات سے کامیاب ہوتا ہے جو اصل نصیحت تو اس کا مولف تو غیر مسلم لیکن یہ اصل صحت شادی کی کتاب سے لیا ہوا قصہ ہے اس نے انگریزی میں کر تو لیا ہوا یہاں سے تو جو دنیا کے نظام میں چلتی ہوئی چیزیں ہیں جو نظام میں یا کسی معاشرے میں ہو کسی ملک میں ہو کسی سماج میں ہو تو اس کا اصل اگر تلاش کرتے ہیں تو یہی سے گیا جو ہمارے پاس پہلے سے ہے حضرت صاحب کرام رضوان اللہ عمین کے یہاں اللہ رسول وہی تھے ان کے سامنے ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا اندر کا کہ دنیا بھر میں جہاں گئے تو سب چیزوں کو انہوں نے جو ہے اس کے پیچھے ہی رکھا اور نیچے رکھا اصل یہی ہے تو ان کی تعداد تھوڑی تھی لیکن وہ ایک اپنی اس چیز کی پختگی کی وجہ سے اور اپنے ایک رنگ اور ایک اثر کی وجہ سے زمانے پر مؤثر ہوئے اور ان کا نظام زندگی ضروریات زندگی کے متعلق وہی سادہ رہا کسی کی چال دیکھ کر ہونا چاہ وہی حضور والی چال رہی کسی کا کھانا دیکھ کر اپنا کھانا وہ مشہور قصہ ہے اور جب مصر والا ہے پہلے مصر کو بلایا کھانے پر حضرت نے اور وہی اپنا کھانا پیش کیا اور پھر ان کا کھانا پینا کہ ہم بھی ایسا کھانا کھا سکتے جو تم کھاتے ہو لیکن ہمارا تو یہی ہے ہمارا ہمارا نظام زندگی یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قصہ ہے فتح بیت المقدس کا داخل ہو رہا ہے کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ لوگوں کا چرافا اور ان کا ایک خاص کلچر ہے اور ان کا ایک خاص روپ ہے آپ تھوڑا سا تو بدل کر فوراً ہی جس بہت تیز تھی ان کی تو فوراً ہی محسوس کر لیا بڑی تیز حص تھی اور نفس و شیطان کے اثر سے کافی محفوظ تھے حضور علیہ السلام کی صحبت کا بھی اثر تو فوراً محسوس کیا اس اور کرتا اتار دیا اور وہ تاریخ جملے کہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے جس میں رہبری ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی آزن اللہ کہ اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے وہ اسلام کے راستے سے دی اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ دلی کر دے گا اور اس وقت اسباب ذلت میں یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت جو ہے نا اسباب دلت ہمارے اوپر دنیا بھر میں پہ کہ جو اسلام کا طریقہ ہمارے پاس تھا حضور علیہ السلام والا مبارک طریقہ کہ اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جا رہے ہیں تھوڑا سا اب زمانے کے تقاضے ہیں تھوڑے سے حالات بدلے ہوئے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں سو سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے اکابر اہل دیوبند جو تھے ان کے سامنے اس سے زیادہ خطرناک حالات ہیں اور ایسا باطل ان کے سامنے تھا جن کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا ایسا باطل ان کے سامنے تھا اور یہ مسل مشہور تھے جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا نہیں غروب ہوا تو دوسری جگہ جہاں تو ہوا وہیں ان کی حکومت لیکن وہ اپنی چیز پر جمے رہے ڈٹے رہے ان کا ان کی پہچان یہ ہوئی کہ بوریا نشین بوریا نشین قدامت پسند لیکن وہ اپنی چیز پر ان پہ ان کو ان کو اس میں شرم نہیں آئی کہ ہم کو بوریا نشین کہتے ہیں ہم کو قدامت پسند کہتے ہیں اور پورے قوت کے ساتھ ڈٹے رہے تو تھوڑے ہی تھے وہ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو سب اسی نبے سال پیچھے جاتے بہت زیادہ تعداد نہیں اور نہ دنیا میں کوئی کوئی کھیل ٹھکانے تھے طرح کے جیسے ابھی ہے کوئی مدارس ہے مکاتب ہیں اور مراکز ہیں دنیا میں ان کے پاس میں کوئی اپنے آوان انسار تھے زیادہ برے صغیر میں ہی جو کچھ ان کی کوششیں تھی تھوڑی بہت یا برے صغیر کے لوگ جو حجاز وغیرہ میں کچھ لوگ تھے جو ان کی بائن مددگار تعداد میں بہت تھوڑے بہت ہی تھوڑے لیکن اپنی اس چیز پر جمے رہے تو قیمت تو صحیح چیز کی ہی لگتی ہے زمانے میں چاہے وہ تھوڑا ہی ہو اپنی اس چیز پر جمے رہے اثر قبول نہیں کیا اور اپنی بات قوت سے پیش کرتے رہے یہی ایک, ممتاز شان جو ان کی رہی وہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنائے پوری صدی میں دنیا کے عرب عجم میں یورپ امریکہ میں اور دنیا کے ملکوں میں صحیح دین کی ترجمانی علم علم کی کی اشاعت کا اشاعت کا اور ایسی ایسی جگہوں پر دین کے اور علم کے فروغ کا یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی سوچ نہیں سکتا اور بغیر کوئی مادی قوت کے کوئی مادی طاقت ساتھ میں نہیں کوئی حکومت ساتھ میں نہیں بلکہ جگہ جگہ مادی قوت والوں کا اور اہل اقتدار کے مخالفت ہیں ان کی طرف سے ہر وقت حالات ہی حالات ان حالات میں اللہ ہی نے ان کو پنپنے کا موقع دیا کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی وہی کرتا اس وقت کے جو ہمارے حالات ہیں اس میں کہ وہی پروپیگنڈا ہے سب جگہ اور اس میں اخیار سے زیادہ اپنے مبتلا ہے ادھر روزانہ کے بعد اشارے مولوی اشارے ایک گھر میں اگر چار پانچ بھائی ہیں ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے انگلینڈ میں ہے امریکہ میں پانچواں صاحب تو گھر ہی گھر میں بھی کوئی بات ہوتی چلتی کہ وہ تو وہ بلا یہ تو انگلینڈ میں امریکہ میں بہت ہاؤس بول ڈاکٹر نے تو دونوں بہت چال بےچارا موڈیشا مڈیسا بےچارا کوئی بھی مسئلہ گھر میں ہوگا ان کا نکاح کا مکان کا دکان کا کاروبار کا بچوں کا بیوی بیچارا مالی سر تو بیچارے تو وہ ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے پاس مال دولت ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے اللہ کا تعلق نہیں ہے نظور علیہ السلاط السلام کی عظمت اور محبت کا وہ معیار نہیں ان کے پاس باقی علم کے ساتھ آدمی بیچارا نہیں ہو سکتا اور یہ تو سلسلہ پہلے سے ہی یہی رہا ہے کہ اکثر اہل علم جو ہے ان کے پاس وسائل کم ہی رہے اکثر کم رہے اور جن کے پاس زیادہ رہے تو انہوں نے اپنی رضامندی سے اس کا استعمال کم کیا کہ کسی ایسے گھرانوں میں علم گیا کہ جہاں وسائل بہت تھے تو ایسے بہت سارے علماء ملیں گے کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وسائل کا استعمال اپنی راحت آرام کے لیے نہیں کیا زیادہ تر تو وہی رہے کہ جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے اور اللہ نے غم دیا اور جو ایسے رہے کہ جن کے پاس وسائل تھے خاندانی طور پر تو انہوں نے علم کی مجبوری کو ترجیح دی ہمیشہ اور نیچے آ کر زمین سطح پر آ کر دین کی اور علم کی خدمت کرتے رہے لیکن وہ بیچارے نہیں تھے بیچارے نہیں تھے بادشاہ وقت ان کی جھوپڑی میں جاتا تھا دعا کی گزارش کے لیے اور بادشاہ وقت ایسے علم کی مجلس قائم کرتے تھے مشاورت کے لیے کہ آپ ہم کو مشورہ دیں یا بادشاہ وقت ایسے اہل علم کو بلاتے تھے اور ان سے سنتے تھے روزانہ یا ہفتے میں رات کو کیا آپ ہمیں بیان کر وہ بیچارے نہیں جو نعمت ہے وہ بہت معمولی نہیں ہے اور پوری دنیا بھی اگر معاوضہ میں مل جائے تو اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا ہے باقی ضرورتوں کا اوپر لیول کی کیٹیگری سے پورا ہونا ہے نیچے کی لیول یہ کوئی معیار عزت و ذلت نہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں فاتح صحابہ کے گھروں میں فاتے ہوئے اور ان کے مقابلے میں ان کے زمانے میں لوگوں کے پاس اور بہت ساری چیزیں رہی لیکن وہ معیار نہیں تھا کمی زیادتی کا کمی زیادتی کا معیار جو ہے وہ دین ہے تقوا ہے علم ہے اچھے اخلاق ہیں اچھے صفات ہیں جو اللہ کا فضل ہے کہ اس راستے پر اللہ پاک نے ہمیں چلایا اس میں ضرورت اس کی ہے اب اللہ کا فضل ہے تعداد ہے گلی گلی میں علماء ہیں محلے محلے ہیں لیکن جو نظام ہے ہمارے زمانے کا تو اس میں غالب ہے جیسے میں نے آج جب جا کر کوئی کہے کہ بھائی یہ چیزیں مناسب نہیں رسم و رواج ہے سنت کے خلاف ہے تو خاندان والے کے کہ موسم پہلے نو لو کہ لایا پاس ہو چونکہ وہ غالب ہیں تو افہام و تفہیم کی ضرورت ہر جگہ سے جمعہ کا مجموعہ ہے تو اس سطح سے ضرورت ہے اس بجائے حالات حاضرہ کے ضرورت اس کی ہے کہ جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں جس کو چلانا ہے جو بنیادی چیزیں ایمان اور عقائد ہیں عبادت اس میں اہم ترین عبادت نماز ہے ابھی اضلاع میں جہاں جہاں سفر ہو رہا ہے وہاں اثر کے بعد تفقل ہوتا ہے علاقے کے ذمہ داروں کو بلا کر کہ بھائی آپ کے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں اور کتنی جگہ مکاتب ہیں اور کتنی مسجد اور جماعتیں ہیں تو اس میں ایک بات ابھی چل رہی ہے اس سفر میں کہ آپ کے یہاں نمازیوں کی فیصد کتنی ہے اتنے فیصد نمازی تو وہ آگے سے تھوڑی تیاری بھی کر کے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی تو اپنے ایک ہلکے میں مثلاً دس مسجدیں ہیں تو وہ دسوں کا اندازہ کر کے وہ فجر اور عشاء کی نمازیوں سے فیصد نکالتے ہیں محلے میں دو سو مکان ہیں بالغ مردوں کی تعداد تو مسجد جماعت کے پاس ہوتی ہیں دو سو مکان میں چار سو کہیں ساڑھے تین سو کہیں ساڑھے چار سو بالغ مرد ان میں سے فجر عشاء میں آنے والے جو نمازی ہیں اپنے محلے میں عام مثلاً آدمی دو نمازوں کو پڑھتے ہی پکے نمازی ہیں وہاں سے تعداد لے کر آتے تو کسی جگہ تیس فیصد کہیں پینتیس فیصد ادھر پالن پور علاقے کے بعد دیہات ملے جہاں انہوں نے صرف ہمارے سو فیصد نماز بڑی بات سو فیصد نماز کچھ دیہاتوں میں انہوں نے سنا باقی اکثر جگہوں پر کہیں تیس فیصد کہیں پینتیس کہیں پندرہ بیس اور واضح جگہ پانچ سے دس فیصد پر اہم ترین فریض آئے جس کو سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت اس لیے کہ نماز میں طاقت ہے ان کا تنہا انل صاحب اوز ملک یہ نماز برائیوں کی حیائیوں سے روکتی ہے اور جہاں دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد نمازی ہیں اور جو نہیں ہے وہ جمعہ میں آتے ہیں جمعہ میں آتے ہیں بار بار متوجہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان اور ایمانیات اللہ کی عظمت اس کی بڑائی اس کی قدرت کیونکہ ابھی اس وقت اثر ہے مختلف چیزوں کا دنیا کی مادے کا ہے مال کا ہے چیزوں کا ہے اور خطرات ہیں جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے تو اللہ کے ڈر کے مقابلے میں ان چیزوں کا ڈر غالب ہے یا دنیا کی طاقتوں کا ڈر غالب ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف امید والی باتیں اور اللہ سے ڈر پیدا کرنے والے جو مذاکرے ہیں حدیثوں میں اور کلام پاک میں جو اللہ کی طرف امید پیدا کرنے والی چیزیں اللہ کی جو صفتیں اور ایسے پھر عبادت ہیں عبادت میں نماز اہم ترین فرض ہے اور جس نماز میں طاقت ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے اس کے منافع اور اس کے فائدے حدیثوں میں حضور علیہ السلط والسلام نے نماز کے کتنے سارے فائدے بیان کیے نماز کے کتنے سارے فائدے بتائے اور جو نماز کے لیے ضروری چیزیں وضو یا نماز کے لیے مچھلی چلنا نماز کے لیے مسجد آنا پہلی صف میں پڑھنا امام کے دانی طرف پھیرنا تو اس کے الگ الگ ہر چیز کے فضائل اس کو بولنے کی ضرورت ہے تاکہ رغبت پیدا ہو آنے والے شوق سے آ رہے ہیں اور جو کم ہیں نہیں آ رہے ہیں تو وہ آنا شروع انسانی فطرت یہی ہے کہ جس چیز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ چیز آدمی دھیرے دھیرے لے لیتا لیکن وہ بار بار سنانی پڑتی معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو کچھ سالوں پہلے بالکل اس کا رواج نہیں تھا نہیں چل رہی تھی لوگوں لیکن اس کو اتنا بولا گیا مختلف ذرائع سے اور اس کو اتنا دکھایا گیا اتنا دکھایا گیا کہ جو دس سال پہلے اس سے شدید مخالف تھے وہ فائل ہو گئے جو اس کو بولا گیا یعنی دیندار لوگ نہیں جو غیر دیندار لوگ تھے لیکن ان میں انسانیت تھی اور وہ ان چیزوں کے فائل نہیں ہو رہے تھے گھر میں ان جوان بیٹوں کے ساتھ اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی اس معاملے میں جو ہے لڑائی رہتی تھی تو وہ اس کو اتنا بولا اور اتنا سنایا ان کو اتنا سنایا اتنا سنایا کہ وہ بھی اس کے ہو یہ طبیعت ہے انسان حضور علیہ السلاط والسلام کا اسلوب یہی رہا کہ آپ نے منہ بھر کے فائدے بتائے منہ بھر کے اور جس وقت جس چیز کی اہمیت تھی اس وقت اس کو افضل بتایا کبھی تو ذکر کو سب سے افضل بتایا سب سے افضل یہ کبھی سب کو افضل بتایا اور منہ بھر کے اس کے فضائی بتائے اور پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ یہ ملے گا اللہ کے وہاں تو اس سے مجمع میں رغبت پیدا ہوئی بشاشت پیدا ہوئی اور ایسی بشاشت پیدا ہوئی ایسی بشاشت پیدا ہوئی کہ اللہ کے نام پر ان چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ بنا اور پھر اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے اس راستے سے راستے کے اس میں وہ کامیاب ہوئے تو ہمارے پاس جو مواقع ہیں بات کہنے سننے کے اس میں جمعہ ہے اور جمعہ میں مجمع سب جگہ رہتا ہے سب جگہ رہتا ہے یہ سب سے اچھا ایک موقع ہوتا ہے چیزوں کو ہمیں چلانا اور اس میں سب سے بڑی بات تو دل کی گہرائیوں میں اللہ کی بات اللہ کا یقین اتر جا جی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت و اطاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استباع اور جو کچھ چیزیں دنیا میں رائج ہیں اس کے مقابلے کی سنتیں وہ سنت کے مقابلے میں رائج ہوئی اصل تو وہی سنت ہے اور انفرادی طور پر جو مواقع ہمارے پاس اپنے گھر میں ہے خاندان ایک تو یہ ہے کہ خاموشی ہے ہماری ان چیزوں میں اور خاموشی خاموشی کی حد تک نہیں رہ جاتی پھر سر دھلنا پڑتا ہے وہاں بھی جو غلط اگر آدمی خاموش ہیں تو آگے جا کر اس کو سر ہلانا ہی پڑے گا اور اگر آدمی اپنی چیز کا دائی ہے دائی ہے تو ابتدا میں جھیلنا پڑے گا لیکن دھیرے دھیرے اس دائی کے ساتھ ایک ہوگا دو ہوں گے چار ہوں گے دس ہوں گے بتدریج جو ہے وہ بولنے والے بڑھ جائیں گے دین کے مقابلے میں جو چیزیں تھی محلے میں بازار میں گلی میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ اس وقت ہوگا جب سنت کی عظمت اور سنت والے طریقے پر کامیابی کا یقین ہوگا تو ڈنکے کی چوٹ آدمی انفرادی میں ہو یا اجتماعی اور سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہم سے درجے میں کم ہوگا یا بڑا ہوگا اس آدمی کی عزت اور احترام تو سڑا پر مسلمان تو مسلمان کو اگر غیر بھی ہے تو اس کی عزت اکرام احترام کا حکم ہے لیکن ان کی عزت اور احترام میں آدمی حق بولنے سے گریز نہیں کرے صحیح بات رکھنے میں آدمی پیچھے نہیں ہٹے صحیح بات رکھنے کا اچھا سے اچھا طریقہ اختیار کر لے بہتر سے بہتر رویلا سبھی یورپی کا بالحکمت بل الحسن حکمت کے ساتھ اور حکمت ہے کسی کام کو حسن تدبیر سے کرنے کا نام کسی کام حسن تدبیر سے کرنے کا نام حکمت کسی کام کو چھوڑ دینے کا نام حکمت تھوڑا ہے میں آدمی کہ بولتا نہیں ہے تو اصل میں حکمت اسی میں ہے کہ اپنے ابھی کچھ نہ بولو حکمت تو حسن تدبیر سے کر امبیا علی و سلاۃ السلام کی حکمت تو یہی تھی آپ علیہ السلام جو یہ جو چیز ہے حضور سبیر ربی کا حکمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول میں حکمت سے کام کیا اس میں تدبیر سے لوگوں کی جو عزت تھی ان کو ان کا مقام دیا فرج کرنے کا موقع ہے تو ان پر فرض کیا اور معافی دینے کا موقع تو ان کو معاف کیا جو جو تدبیریں کر سکتے تھے وہ ساری کر کے بھی اپنی بات پیش کرتے رہے کرتے رہے ایک مرتبہ ان کا حید صاحبہ میں قصہ لکھا کہ ابو طالب کا انتقال کا وہ قریب تھا مکہ کے چودھری ان کے پاس جمع اور اپنا درد پیش کیا کہ بھائی آپ کو پتا ہے آپ کے بتیجے اور قوم کے درمیان میں جو لڑائی چل رہی ہے اب آپ کے اس بیماری میں ہمیں زیادہ امید ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ تو آپ جاتے جاتے ایک نیکی کا کام کر جاؤ کہ کیا کام ہے کہ آپ سنا کروا دو ہمارے اور ان کے درمیان بہت اچھی بات تو وہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں اور ابو طالب نے ایک آدمی بھیجا حضور علیہ السلاط والسلام کے پاس ان کو بلا کے جاؤ آپ علیہ السلاط والسلام کو جب ان کا پیغام ملا تو آپ تشریف لائے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا ایک جگہ خالی تھی صرف ان کے پاس بیٹھنے کی ابو جہل نے دیکھا کہ اگر وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے تو اپنی بات ایسی کان میں بھریں گے کہ پھر وہی بات ہوگی جو وہ کہیں گے تو ابو جہل جلدی سے اٹھ کر وہاں جا کے بیٹھ گیا تاکہ حضور علیہ السلاط والسلام کو ابو طالب کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو حضور علیہ السلام نے وہیں سے دروازے پر سے پوچھا کہ چچا جان کیا بات تھی آپ نے طلب کیا تو کہا ہاں بیٹا مجھے اب زیادہ امید نہیں ہے اور تمہارا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو کوئی ایسی شکل کرو نہ پائیں کہ یہ مسئلہ تجزیہ ہو جائے اور صلح ہو جائے تمہارے درمیان میں تو حضور علیہ السلام تو یہ ہے حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر تم لوگ اس کو قبول کر لو گے تو پورا عرب تمہارے تابع ہو جائے گی اور عجم تم کو جزیہ دے گا پورا عرب تابع ہو جائے گا اور عجم تم کو جزیہ دے کر تمہاری ماں میں رہے ایسی بات لے کر آئے تو کہنے لگا کہ بھتیجے تمہاری ایک نہیں ایسی تو دس باتیں منظور ہیں تو سب چودھری لوگ تھے چودھراٹ چاہتے ہی تھے اور یہ مفت میں مل رہی ہے بھتیجے آپ کی ایسی ایک بات نہیں دس باتیں منظور تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو ارے سب ایک طرف آپ ابھی اکیلے ہیں وہاں لیکن آپ اپنی وہی بات بول رہے تو وہ سب دامن جاڑتے وہاں سے چلے گئے نہیں قبول کیا آپ نے اپنی بات پیش کی کسی موقع پر آپ کیا اگر میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھتے اور چاند پھر بھی میں اپنی اس بات سے باز آنے والا حق لے کر آیا تو جو مواقع ہمارے پاس ہیں انفرادی میں روزانہ ہمارا پچاس سو آدمیوں سے اختلاف ہوتا ہے بھائیوں سے بہنوں سے بھوٹی سے خالہ سے نانی سے دادی سے اور اس ماحول میں دین نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نماز روزہ ہے نماز روزہ ہے کہیں عبادت ہے کہیں تلاوت ہے کہیں ذکر ہے کہیں حج ہے کہیں صدقہ خیرات لیکن باقی ہم معاشرت کا دین ہے معاملات کا دین ہے اخلاقیات کے جس سے پوری یعنی امت میں آگ لگی ہوئی ہے حد لگی ہوئی رحمۃ اللہ سے ایک طبقہ ہے جن کے عقائد صحیح ہے باقی بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جن کے عقائد ہی صحیح نہیں ہے اور اس وقت بھی جب جاتے ہیں اطراف میں ذرا شہر چھوڑا بلکہ شہر کے بھی وہ ماحلے کہ جہاں کے لوگوں کا اہل علم سے ربط نہیں ہے دین کی بات کے کہنے سننے کا تو وہاں ایسے ایسے یعنی عقائد ہیں اور ایسے ایسے توہمات جو برادران وطن سے منتقل ہوتے تھے وہ بلی گزر گئی تو یہ ہوگا نا کبوا بولتا ہے تو یہ آئے گا ہوتا ہے اور نئے نئے ابھی ایسے اوہام میں لوگ اور کلمہ تک صحیح نہیں الفاظ کلمہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ صحیح نہیں ہے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ابھی ایک جماعت کسی جگہ گجرات میں جا کر آئی انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہے جنابت کا غسل نہیں کرتے دو دو تین تین دن گزر جاتے جب موقع ملتا پھر وہ کرو اور کبھی مرد نہیں مسکورا کی جماعت ایک موٹی سی بات ہے عام سے عام آدمی بھی ہوگا تو اس کو اتنا علم ہے یہ غسل کرنا ہے ابھی لیکن وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ان چیزوں کو بولا جانا چاہیے لوگوں کے درمیان اس میں کمی ہے جو چیزیں مذاکروں میں وہ حالات حاضرہ زیادہ ہے جو اسی کا اثر غالب آ رہا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اس میں بھی حالات حاضرہ زیادہ ہے پڑھنے میں سننے میں دیکھنے میں جو ذرائع ہمارے پاس اخبار ہیں یا سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں اس راستے سے وہی ہمارے کیونکہ سورس ہمارا وہی آمدنی کا یہاں سے آ رہا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ جو چیزیں سنی اس کا اثر لے کر دو چار دن تک اس کو بولتا رہتا ہے انسانی عادت ہے اخبار میں کوئی نئی خبر آدمی پڑھ کے آئی تو کم از کم وہ دن بھر تو بولے گا ہی اس خیر محسوس طریقے پر یہ چیز ہوتی تو جو فضائل کے افواب ہیں فضائل کے افواب ہیں نماز کے ایمان کے اخلاق کے صدقہ خیرات کے اور اس میں معاشرت کے اور خدمت کے اور آخرت کی جو باتیں ہیں قبر حشر نشر جنت اس کی جو اخبار اور بڑا بڑا پڑا ہے اس کا علم مذاکروں میں جب یہ چیزیں آئیں گی تو رحبتیں اس طرف مائل ہوگی امال کی طرف اور صدقہ خیرات کی طرف اکرام کی طرف احسان کی طرف سلا رحمی کی طرف اور جو اندر کی اندر کی جو چیزیں ہیں خرابیاں قلبی جو خرابیاں اس کی اصلاح کا راستہ بھی ہے کہ اس کو بولا جائے اللہ سے پر امید کیا جائے اللہ کی ذات سے پر امید کیا جائے اور اسی کا ڈر دلوں میں بٹھایا جائے اللہ ہی کا ڈر اور جن چیزوں سے حضور علیہ السلام نے ڈرایا امت کو صحابہ کیسے ہیں کہ حضور علیہ السلام والسلام دجال کا تذکرہ اس طرح کرتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ دجال پیچھے باغ میں چھپا ہوا ابھی آ جائے اتنا ڈرا کے دجال کے فتنے سے اور سارے نبیوں نے جو ہے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نے لکھا ہے کہ اس یعنی اس کے کے یعنی ظہور کے قریب اس کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے یہ ہیں تو ان ان کو جو حالات ہیں ان حالات کے بجائے حالات کا جو حل حضور علیہ السلام نے سمجھایا اس کا جو حل سمجھایا ہے آپ نے اللہ کی ذات پر یقین کی پختہ کی اللہ کا ذکر اور اس کے کلام کی تلاوت اور اس میں تدبر نبت دی اللہ نے نفی حل فسلم الباف اس وقت تدبر تو بہت ہو رہا ہے لوگ تدبر کر رہے ہیں لیکن چیزوں کے بنانے والوں میں تدبر کر رہے ہیں تو ان کا اثر لے رہا ہے کسی نے بلڈنگ بنائی تو وہ انجینئر کا اثر لے رہا ہے کسی نے تصویر بنائی ہے مصور کا اثر لے رہا ہے کسی نے کوئی ڈرامہ بنایا ہے تو اس ڈرامہ بنانے والے کا اثر ہے کسی نے کوئی فلم بنائی ہے تو اس کا اثر لے رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو تو بھی برابر ہے کہ اللہ کا غیر ہی ہے دونوں دونوں اللہ کا غیر ان کا اثر لے رہے ہیں لوگ کسی کھیل سے متاثر ہو کر کھیلنے والوں کا اثر لیے ہوئے اس میں حضور علیہ السلاط السلام کی تعلیم یہ رہی کہ جہاں دیکھا کہ رجحان اللہ کے غیر کی طرف ہو رہا ہے فوراً آپ اللہ کی طرف متوجہ کرتے اور مختلف اس کے مثالیں ہیں حدیثوں میں اللہ کے غیر کی طرف ذرا توجہ اللہ کی طرف متوجہ کی دنیا میں ذرا زیادہ مشغولی ہوئی تو آخرت اور اعمال آخرت کی طرف متوجہ کر دی وہ ہر گئے وہ خطرے کے موقع پر مجھے تھوڑا سا غنیمت کا مال ملا تھا اس کو بیچتا رہا خریدتا بیچتا رہا چند روپیہ تھی اس سے بڑھ کے بڑھ بیچ رہا ہو گیا تو اس وقت وہ بہت بڑا نفع تھا تھوڑے وقت میں صبح سے شام تک میں بہت بڑا نفع تھا تو جب حضور علیہ السلام تو اسلام کے سامنے اس کا تو فوراً آپ نے رخ موڑا آخرت کی طرف اور کہا کہ اس سے بھی بہتر چیز میں آپ کو نہ بتاؤں یا رسول اللہ ضرور بتا ایک تو یہ بھی تھا کہ بھائی ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو خوب نوازا اللہ نے آپ کو بہت دیا ایک ہی دن میں آپ کو اتنا نفع مل گیا لیکن دیکھا کہ ان کا وہ جو انداز ہے بیان کرنے کا تو اس سے تھوڑی عظمت ظاہر ہو رہی ہے اس کی تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر نفع کی چیز نہ بتاؤں یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو کہاں کہ جو فرض نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا وہ اس سے بھی افضل ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے تو فوراً رخ موڑ دیا عمل کی طرف اور آخرت کی طرف اللہ کی طرف یہاں تک کہ آپ کے پاس بعض مسائل لے کر آئے تو اس وقت ان کو کہا کہ ایسا کرو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ جنت کی کچھ انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ آپ دعا کرنے کی جنت میں آپ کا ساتھی رہوں ہاں بھائی میں دعا کروں گا لیکن سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرو سجدے کثرت یعنی نماز پڑھ کے میری مدد کرو کہ تم نماز کی پابندی کرو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو ان سے کہا کہ اگر تم کو موقع میسر ہو تو تم اذان پڑھا کرو یا رسول اللہ اس کا تو موقع مجھے نہیں رہتا تو کہا کہ نماز پڑھا سکتے ہو بولے یار رسول میں نہیں کر سکتا تو کہا کہ ایمان کے قریب نماز تو پڑھ سکتے ہو ہاں، پڑھ سکتا ہوں بولے وہ کرتے رہنا یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا تو یہ آپ کا آپ کا اسلوب ہے لوگوں کو لوگ کو متوجہ کے طرح ضرورت اس کی ہماری انفرادی اور نجی جو زندگی اپنے گھر میں محلے میں بستی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے کاروبار کے اور ان کی دنیا کے زمینوں کے جاگیروں کے تذکرے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے آدھا گھنٹہ ہمارا گزرا انہیں خوشی میں اسی میں چائے پیری ناشتہ کر لیا وہ اپنے وہاں اپنے چلے پرانے بہت سے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ مدرسوں میں پڑھا نہیں لیکن ان میں اعمال کی بڑی پختگی اور ان کے پاس موقع کے مسائل یاد ہے ان کو مسترد تو ان سے معلوم کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اہل علم کی کسی عالم کی صحبت میں رہے ہمارے ابھی ایسے کچھ پرانے لوگ ہیں ان کے پاس ان چیزوں کا بہت استحصہ عمل کا اس کے اس کی فضیلت کا اور مسئلے کا چھوٹے چھوٹے مسائل باریک مسئلوں کا حالانکہ باقاعدہ ان کو اردو بھی اچھی پڑھنا نہیں آتا لیکن اس وقت کا مسئلہ اچھی طرح مسترد ہے ان سے معلوم کر کے ہم فلاں مولانا کے پاس بیٹھا کر ہم کو بتایا انہوں نے ہم کو بتایا یہ ہو کہ ہم وہ مولانا ہمارے شام کو بیٹھنے آتے تھے دکان پر تو اس وقت وہ یہ یہ باتیں ہم کو بتاتے تھے یہ بات بتا تو کسی کے وہاں وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھنے بھی گئے تو وہاں سے چائے نہیں تھی بلکہ وہاں ایک دو باتیں ضروری تھی مسئلے میں تجارت میں کچھ انیس بیس ہو رہی تھی تو اس تاجر کو متوجہ کہ بھائی تمہیں ہوں بولا نہیں رہنے کے ہم بول رہا ہوں جتنا جھوٹ پہ جائے ابھی تم نے گاہک سے جو بات کی نا تو اس میں آپ نے جو یہ بات کی ہے تو یہ غلط بات اس کی جگہ آپ ایسا بولو کہ صحیح بات اور تمہاری کی اجازت صحیح ہو جائے تو یہ طریقہ ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی دعوت کا بھی یہی رک رہا کہ آپ نے جہاں دیکھا اگر کسی کا نام دیکھا جاہلیت کا نام ہے تو نام بدلنے کی فضل ان کو اچھا نام دے دیا کسی جگہ دیکھا کہ ان کی باتوں سے عقیدے میں خرابی ہو رہے تو ان کو اس روپ پر موڑا کے نہیں بھائی اللہ کرتا ہے جہریت کے زمانے کی باتیں کی ادھر آئی سن ہو تو جیسا موقع ملا آپ نے وہاں گڑبڑی اور یہی تعلیم و تعلم تعلیم و تعلم ہے جو عام ہے جو چیز عام ہے میں پیشاب کرنے والے کو وہ تفریح بتائے گا دیکھو یہ جگہ نہیں پیشاب کر اور بڑی محبت سے سمجھایا ہوں تو اسلوب جو ہے حکیمانہ حکیمانہ اسلوب ہے کہ ہر ایک کو ایسا اسلام و تفیموں کے دل میں اتر جائے دین بعد سب سے زیادہ مفید بات سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے بھائی نز دکھ رہا بھائی نزدک رہا تن پر اس کا یہ اسلوب رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ ماحول میں معاشرے میں چیزیں عام ہوتی گئی دھیرے دھیرے اور اس میں استحکام آتا گیا اس میں استحکام آتا گیا اس وقت بھی وہی اسلوب زیادہ مؤثر ہو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ایک تو ہے کہ ہنگامی طور پر کسی چیز کے لیے کھڑے ہو گئے دو دن چار دن پانچ دن کہ بھائی شادیوں کا موسم آ رہا ہے دو چار دن یا دو چار جمعہ میں ہنگامی طور پر کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ موضوع ختم ہو گئی یا کبھی ایک آدھ مرتبہ دو مرتبہ نماز کا عنوان بنا لیا پھر اس کو بلکہ یہ ایسی کہ الحم فل اہم ایمان وقائد کی چیزیں ہیں پھر عبادت اور اس میں نماز ہے تو اہم چیز ہے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے روزے روزوں کی فضیلتیں ہاں۔ عظمت ایسے جو ہمارے اندروں میں جو چیزیں ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ نجی مجلسوں میں بھی اس کا تذکرہ اور اس کے فوائد کا تذکرہ فضائی جو قلوب میں رغبت پیدا کرنے والی ہے ہاں، یہ بہت مؤثر اور کارگر طریقہ ہے دنیا بھر میں یہ انسانی فطرت ہے صرف کسی ایک علاقے کی نہیں تو اسی لیے دیکھیں گے فضائل اعمال جو ہے امریکہ میں بھی وہی پڑھائی سنائی گئی اور چائنا جاپان میں جس ملک میں دنیا بھر میں تو اس میں ایسی جازبیت ہے وہ فضائل اعمال نام کی نہیں وہ فضائی کی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے امال کے وہ فضائی جو رحبت پیدا کرنے والی چیز اور خاموش چیز ہے وہ خاموش کے اندر ہی اندر جذبات پنپتے ہیں اور آدمی بے دینی سے دین کی طرف جہالت سے علم کی طرف غفلت سے ذکر و عبادت کی طرف اور اپنے اغراض کی زندگیوں سے نکل کر اخلاص اور خدمت کے راستوں پر اور جان و مال اپنے خواہشات پر لگانے کے بجائے راہ خدا میں لگانے کے جذبات اندر ہی اندر پیدا کر پھر وہ جیسا جیسی زمین ہے ویسا اگتا ہے جیسی زمین ہے ویسا اگتا ہے ان کو نکلتا ہے کہیں زمین میں گیہوں ہوتے ہیں کہیں چاول ہوتے ہیں کہیں آم ہوتے ہیں تو صلاحیتیں باہر آتی ہیں صلاحیتیں باہر نکل فضائی کے راستے سے یہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے یہ لوگ اپنی مجلسوں میں جو ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی وہ احادیث جس میں اعمال کے فضائی حضی کر کے عبادت کے تلاوت کے دعوت کے انصاف فی سبیل اللہ کے مجموعوں کو سنایا اور گھنٹوں پر اور آج بھی جو معمول ہے ہمارے اکابر کے یہاں بعضوں کے مجلس رکھتے ہیں آسر تو اثر سے مغرب تک مغرب میں دس پندرہ منٹ باقی وہاں تک اور گرمیوں کے موسم میں گھنٹہ ہو جاتا ہے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے تو دل کی زمینیں نرم ہوتی ہے اس اور نرم زمین ہوئی ہے اب کوئی بات رکھی تو جائے جیسے کھیتی کا طریقہ ہے کہ کھیتی کو جب اندر ہمیں دانا اگانا ہے تو زمین نرم کرنی پڑتی چاہے بار بار اس میں کھیتی ہو رہی پھر بھی اس کو نرم کر کے تیار ہموار کرتے اور پھر اس کے بعد دانا ڈال کے اب اس لانے کی پرورش کرتے تو اس سے اچھی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں یہ حکیمانہ اسلوب حضور علیہ السلاۃ والسلام کے یہاں بھی مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں آپ اپنے جو ماننے والے تھے آپ کے صحابہ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہی ایمانیات اور مبیبات کے تذکرے اس وقت ابھی زیادہ شریعت کے احکام تو تھے تو ایمانیات اور مغیبات اس کے تذکرے ہیں وہاں کی جو آپ کی روایت ہیں مکے کے جو احوال ہے اس میں یہی زیادہ اس وقت کی آیات بھی یہی ہے زیادہ اور پھر جیسے جیسے موقع آیا تو بعد میں پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ کی مجلسوں میں ایمانیات مغیبات کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر احکام اور جو شریعت کے امور آئے تو ان سے متعلق آپ علیہ السلام نے اس کا طریقہ اور اس کے مسائل بتائے تو یہ چوبیس گھنٹے کا ہمارا مشغلہ ہے چوبیس گھنٹے کا جس کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا اور اللہ نے شہادت عطا فرمائی اللہ نے شہادت ادا فرمائی تو اس سے ضرورت اس کی ہے کہ اپنے مقام پر اپنے قیام کے زمانے میں جو خدمتیں ہیں مقصد کی ہیں مدرسے کی ہے امامت کی ہے اذان کی ہے یا اور کسی بھی تو اس خدمت کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت ہمارے گھر والوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ اپنے اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ مؤثر بن کر متاثر ہو کر نہیں اگر ان کی دنیا کا ان کے مال کا ان کے مکان کا ان کی سواری کا ان کے موبائل کا اثر ہمارے دل میں تو پھر ہم اپنی بات ان کو نہیں دے سکتے مؤثر ہوگا اور اگر ان کی دنیا سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے حلال راستوں سے بھی تو استغنا کے ساتھ پورے استغنا کے ساتھ چاہے وہ ماں باپ کی دنیا ہے چاہے وہ بھائیوں کی ہے یا اور کسی کی بھی تو استغنا کے ساتھ اشراف کے ساتھ ہے بلکہ استغنا کے ساتھ ہے تو ہم اس ماحول میں مؤثر بنے چاہے ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہمارے لیکن مؤثر ایسے ایسے لوگ بھی آج ملتے ہیں کہ دیہات میں گاؤں میں ہے فقیر قسم کے آدمی ہیں لیکن وہ کسی سے متاثر نہیں ہے وہاں کے بڑے بڑے لوگ چاہے اپنی دنیا میں کہیں بھی ہو لیکن وہاں جا کر وہ اپنی بات منوا نہیں سکتے ایک ضلع میں دیہات ہے تو وہاں ایک بزرگ تھے پرانے وہ غیر معلوم شخصیت تھی انتقال کر گئے تو وہاں کے رہنے والوں نے سنایا کہ یہ اس ان کو جو ہے کچھ سال ہو گئے ایک آدمی روزانہ پانچ روپے کا سکہ ان کو ہدیہ کرتا روزانہ تو جب انتقال ہوا تو جتنے اس کے سکے تھے سب ایک تھیلی میں بنے ہوئے تھے سارے سکے جتنے اس نے دیے تھے سب وہ وہاں محلے کا کوئی بسندر آدمی تھا لیکن وہ اس کو میں رکھ دیتے ایک سکے بھی فائدہ نہیں ہے انہوں نے اور ایسے مؤثر رہے کہ پورے علاقے میں باوجود جہالت اور یعنی اسلام کے درمیان میں وہ لوگ رہے لیکن وہ انہوں نے وہی ان کو بچائے رکھا انہوں نے وہی بچائے رکھا پھر دونوں کی جماعتیں گئی تو ان جماعتوں کے راستے سے وہاں آگے کا دروازہ کھلا لیکن وہ انہوں نے سالہ سال تک ان کو بچائے رکھا وہاں کہ بالکل بارڈر پر ہوں نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج کچھ نہیں ارے مسلمان کہتے تھے تو انہوں نے ان کو میں بچائے رکھا وہاں پر اور گمنام آدمی تھے تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں مؤثر اور یہ قوت دعوت سے پیدا ہوتی آدمی اپنے دین میں اپنے علم میں پختگی کے بعد آدمی داری ہے اپنے ماحول میں تو مخالفت ضرور ہوتی لیکن یہ دعوت کا جو اسلوب ہے اس میں حکیمانہ اسلوب ہے مولانا ابراہیم صاحب صاحبی اپنے اجتماع کے موقع پر انہوں نے نے یہ فرمایا کہ رحمۃ اللہ علیہ اس دعوت کا اسلوب جو رکھا کہ معاشرت کے راستے سے دعوت ہے کہ ہر ایک کو اپنا بھائی بناؤ ہر ایک کو اپنا بھائی بناؤ کہ بھائی آپ ہمارے بھائی نہیں مانا اقتدار کے راستے سے نہیں یا اور کوئی طریقہ اس راستہ نہیں ہے جس سے مال دے کر بلکہ بھائی بنا کر معاشرت کا راستہ اور یہ بہت مؤثر ہے کہ ایک کو اپنا کر بھائی بنا کر اس کو قریب کیا اب اس کی صلاحیتوں کو رخہ لگانے کی کوشش اور ہر جگہ مسجد کی جماعت کا ایک نظام بنا ہوا ہے پانچ کئی پانچ آدمی کئی دس آدمی کئی بیس آدمی تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے بس یہ ہے کہ عوامی روپ سے پورا کام ہے تو اس لیے قربانی ہوتی ہے جذبات کی بہت قربانی ہوتی ہے وقت کی قربانی بھی آسان ہو جاتی ہے آپ سب چیز بنا تو چلہ لگا لیتا کہ بھائی چلو سال میں رمضان میں شابان میں چلہ لگا لیتا اور اللہ نے اگر دیا ہے تو آپ نے خرچ بھی کر ڈالتا لیکن جہاں جذبات پر آ رہے چلتے اور امت ہیں تو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں بعض تو بڑے قدردان ہوتے ہیں کہ سامنے چار دانوں بیٹھتے بھی نہیں کبھی چاہتے ہیں تو جب بھی دو دانوں بیٹھتے ہیں ادب سے بیٹھتے ہیں پورے جملے ادا نہیں کر پاتے جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی اتنے بہادر ہوتے ہیں اور واضح ایسے پھٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ہی نہیں تو جذبات پر بڑی تھیز پہنچتی تو یہ نئی چیز نہیں ہے اس زمانے کی جس کا ہمیں مقابلہ ہے حضور علیہ السلاط والسلام کے زمانے سے چلی آپ کے سامنے بڑے ایسے باز باز آئے کہ جن کی یعنی آنکھیں بھی شرم سے وقت چکی رہی اور واضح ایسے بدتمیز آئے کہ جنہوں نے بڑی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ لیکن وہ آپ کا حل تھا جو اہل علم کو میراث میں ملتا ہے علم کے ساتھ اپنی مسجد کے جماعت کے ساتھ روزانہ ڈھائی گھنٹے نہیں تو دو گھنٹے دو نہیں تو ایک گھنٹہ روزانہ اگر ہم دو ملاقات بھی اپنی بستی میں جا کر کرتے ہیں تو تیس دن میں ساٹھ ملاقاتیں ہو جائیں تیس دن میں ساٹھ آدمیوں سے ہماری ملاقات ہوگی اپنے محلے کے جوانوں سے سے جو وقت ہمارا مناسب ہے اس میں نے اس کی ترتیب دے اور مسجد کے مشورے میں شریک ہیں تو جیسا جہاں بھی اہل علم ہوتے تو میں وقار ہوتا علم کا ایک وقار ہوتا کوئی بات ہوتی ہے تو بر وقت رہبری ہو جاتی کوئی بات ہے تو بر وقت رہبری ہو جاتی اور وہ مسجد کی جماعت کے پاس بھی ایک مولانا ہے ایسا ہوتا ہے جو ہمارے مولانا ہے کوئی بات ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں رجوع کرتے ہیں تو وہ ان کے درمیان میں بھی جو ہے ایک رحمت ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ فجر بعد روزانہ پندرہ منٹ بیس منٹ جو ہے وہ ایک مجازہ رہتا ایک طرف وہاں ساڑھے سات بجے مدرسہ ہے پونے سات بجے کی نماز ہے ایک پانچ سات چھ پچپن پر سلام پھیری ہے ساڑھے چھ کو ساڑھے سات کو قدر اور بیچ کا جو پینتیس منٹ اس میں چائے بھی پینی ہے مشورے میں بیٹھنا ہے تو تھوڑا مجازہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں دس منٹ بارہ منٹ فارغ کرنے سال بھر جو ہے ایک مجھے لیکن اس کے بڑے منافع ہیں بہت نفع جس مسجد کی جماعت میں کوئی ایک دو عالم بیٹھنے والے ہیں تو وہاں رنگ ہی الگ ہوتا ہے آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں جب کوئی مسئلہ ہوا فوراً رفا دفع کر لیتے ہیں وہ ایک ایک سولوشن بن جاتے درمیان تو اس لیے گزارش تھی کہ اپنی مسجدوں میں یہ جو نظام ہے مسجد کی جماعت کا ایک بہت مؤثر نظام اگر ساری طاقت ہماری مل جل کر ایک ساتھ لگ جاوے تو انشاءاللہ بہت سارے فتنے آسانی سے دفع ہو جائے بہت آسانی کے اس میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں جوان بھی ہوں گے بوڑھے بھی ہوں گے تاجر بھی ہوں گے کاشکار بھی ہوں گے ان سب کی صلاحیتوں کو وہ صحیح جگہ لگانے کا موقع مسجد کی جماعت کے ساتھ روزانہ تھوڑی پابندی کرتے ہوئے جو وقت میں دو گھنٹے ڈھائی گھنٹہ ایک گھنٹہ دو ملاقاتیں چار ملاقاتیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ربط رہے اور کوئی نیا فطرہ محلے میں داخل ہوا ہے تو فوراً پتہ چلے ہم لوگ ایک مطلب بھوپال کے ایک محلے میں تھے کئی سال ہو گئے قریب پندرہ سترہ سال پہلے تو وہاں یہ جو ابھی آج کل زیادہ اس کا وہ ہو رہا ہے حیدرآباد والا کو ہے جس کا تو اس وقت وہاں اس کے آدمی کام کرتے تو وہاں کسی کو پتا تھا نہیں ہم لوگ ایک ریسیڈینٹ تھا جہاں نوجوان لڑکے رہتے تھے وہاں ملاقات کے لیے عشاء کے بعد بیٹھے ان کے ساتھ آتا پونا گھنٹہ بیٹھے تو اس میں ایک دو لڑکے تھے اس کی کر کے تو ان سے اس وقت پتا چلا تو ان کو بھی پہلی بار پتا چلا کہ کیا ہے وہ مہندی کی اور ان کی ان کی ایسی ویسی باتیں کرتے تھے تو پھر ہم نے وہاں کچھ اہل علمت تھے ان سے ان کو متوجہ کیا اس طرح کیونکہ آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں اس طرح کی باتیں وہاں پناہ جگہ ہو رہی تو اگر ہم چلتے پھرتے ہیں تو کسی نے کہا نقشوں کو نہ جا کر ذرا پھر کے دیکھو کہ پھر کے دیکھنے سے فوراً پتہ بھائی کہاں کیا روک رہی ہے ہمیں ایک کسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے دو مہینے تین مہینے تو اس کا تو پورا کھیت جو ہے کانٹوں سے بھر جائے گا لیکن ہفتے میں دس دن میں خالی کھیت میں چکر لگا اس کو پتا بھائی فلاں جگہ باہر اگ رہا ہے فلاں جگہ کوئی کانٹے دار درخت اگ رہا ہے فلاں جگہ جو ہے ہماری جو باڑھ ہے اس میں سے جانوروں نے راستہ بنا لیا ہے تو پتہ چل جائے گا وہ ہم اندازہ کریں کہ ہمارے محلے کے دو سو ڈھائی سو تین سو گھر ہیں ان گھروں تک ہماری روبرو کوئی شکل ہے جانے کی ان کے پاس یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر گھر تک پہنچ کر تو وہ سارے مسائل سامنے آتے ہیں کہیں باپ بیٹے میں لڑائی ہے کہیں پاتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہے دو سال سے چل رہا ہے کہیں جاتے ہیں جن کا میراج کا مسئلہ چل رہا ہے تو سارے بھائی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں کہیں یہ ہے کہ لڑکا جو ہے بہت آوار کی پر چڑھ گئے باپ کی مانتا نہیں ہے مختلف قسم کے جو مسائل ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ذرا ترجیحی بات ہوتی ہے تھوڑی سی ترغیب بات تو ان میں سے بہت سے مسئلے وہی ختم ہو جاتے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ مسئلے بڑھتے رہتے کیونکہ اللہ رسول کی بات کا رہے ہیں آخرت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہم اپنے ماحول میں دیکھتے جہاں علم اور علم کے تذکرے وہاں قبر حشر نشر کی کتنی بات اور جنت جہنم کی کتنی بات اس ماحول میں اس کا تذکرہ ہی نہیں تو تھوڑی سی بات اگر ہو جاتی ہے تو ایک تازگی آ جاتی ہے اندھیرے میں دیا جل گیا وہ اجالا نظر آ جاتا ہے تو اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اس کا نظام مضبوط بنے کہ ہمارے پندرہ دن میں سو فیصد بالغ مردوں کی ملاقات ہو جائے اب سب کے پاس ہمیں نہیں جانا دس آدمی کے دو دو دو دو آدمیوں کی پانچ جماعتیں بنا ڈالی اور اس کی ترتیب قائم کر لی تو دو سو گھر ہیں پانچ جماعتیں چالیس گھر کا ایک جماعت کے ہاتھ میں آئیں گی چالیس گھر وہاں اسی والے مرد ہیں یہ روزانہ چار پانچ کو ملیں گے چار کو پانچ کو تو اسی آدمیوں سے ملنا ان کا کتنے دن کا کام ہے پندرہ دن کا سترہ دن کا کام اور ترتیب کے ساتھ اب اس میں سے آئے گا بھائی کہ فلاں جگہ وہ صاحب ہیں ان کی ملاقات ہم نہیں کر پائے مولانا جائے تو اچھا اب وہ ملاقات میں ہم چلے جائیں گے وہ فلاں جگہ ہم گئے تھے لیکن قابو میں نہیں آئے تھوڑی سی ضرورت ہے وہاں کو کی بات کر ان سے تو ایک نظام قائم ہو ہمارے محلے کا تو ہوتے ہوتے انشاءاللہ اگر چند دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بے نمازی نہیں بچے گا کوئی بے نمازی نہیں بچے گا اور جو نمازی آئیں گے اطمینان والے آئیں گے ابھی ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے نا اکثر آئیں ماں کو جو نمازیوں نمازوں کی رعایت کر شریعت کی کم کر کہ بھائی سنت کے مطابق کیا نام لیکن نمازوں کی طلب اتنی ہے تو غالب وہی آ جاتے ہیں پھر وہ جاتے ٹرسٹ جا کر بھائی وہاں ساپ کرنا تھوڑا ساتھی لونا تیار تو پھر وہی کرنا پڑتا ہے تو جو اصل نماز ہے وہ نہیں پڑھا پا رہے کیونکہ ذوق ہی نہیں ہے وہ کہ بھائی سنت کے مطابق ہم وہ ڈیمانڈ ہو کہ بھائی ہم وہاں فجر پڑھیں گے جہاں سنت کے مطابق ہوتی ہے وہاں چائے پئیں گے جہاں چائے ایسی ملتی ہے وہاں کھانا کھائیں گے جہاں ایسا کہ لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ پیدا ہو بھائی ہم ایسی جگہ فجر پڑھیں گے جہاں سنت کے مطابق نماز ہو تاکہ مزہ آئے فجر پڑھنے میں ہم ایسی جگہ جمعہ پڑھیں گے جہاں امام صاحب سنت کے مطابق جمعہ پڑھا ایسی جگہ تراوی پڑھیں گے جہاں قرآن سے ہی پڑھا جاتا لیکن اس کا اس کا عکس ملتا ہے کہ بھائی وہاں پڑھیں گے جہاں جلدی ختم ہو جاتی کہ وہاں پڑھیں گے جہاں جلدی نماز پوری ہو جاتی تو اس کا اس کے جذبات بنیں گے لوگوں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر ان کاموں میں عملاً شریک ہوں گے کریں گے ان بس وہی ہے کہ تھوڑا مجاہدہ مختلف المزاج لوگوں کے ساتھ سیف ہونا ایک ایک مجاہدے کی چیز آدمی اپنا ایک مدرسے زندگی میں ایک ماحول سے آدمی گزر کر آیا اور پھر اپنے یہاں آ کر ایک ماحول میں ہے تو وہ مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ جلنا ملنا جو ہے وہ مشقت کی چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے لیکن آپ بہت نیچے آ کر شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ایک صفت انبیاء کی لکھی ہے کے باوجود یہ کہ بہت اوپر ہوتے تھے لیکن اپنی اس سطح سے بہت نیچے آ کر ان کو کام کرنا پڑا بہت نیچے آپ بالکل اکسک تھے لیکن بعض آپ کے واقعات دیہاتیوں کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت نیچے آ کر آپ کو بولنا پڑا ان کے ساتھ اور آپ کے جو آزاد اخبار اور اس میں جو نزاکتیں تھیں آپ کے مزاج میں تو بہت سی مرتبہ اس سے بہت نیچے آ کر آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پڑا وہ اللہ کے لیے اس سے انشاءاللہ بڑی نفے کی شکلیں وجود میں اور بہت ساری امراض جو ہے وہ اپنے آپ دفاع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ شاء لوگ سامنے آئیں گے پھر وہ نوجوان آئیں گے ان کو ساتھ لے کر مہینے میں دو مہینے میں جن کو ہر مہینے سہولت ہے ہر مہینے جن کو ہر مہینے سہولت نہیں ہے تو دوسرے تیسرے مہینے میں دو مہینے چھوڑ کر ایک مہینے تین دن کا ایک نظام بنا کر بارہ پندرہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر پچیس پچاس کلو دور کسی دیہات میں یا کسی شہر کے علاقے میں جہاں مشورے سے سیاح تین دن ان کے ساتھ رہ کر یہ دعوت تعلیم ذکر عبادت خدمت کے ان عمال سے عمل گزارنا جس سے ان کے اندر استعداد پیدا یہ تربیت کا ایک نظام تربیت کا ایک نظام اور چونکہ ایسا عمومی نظام ہے کہ اس میں آدمی اپنے ذاتی جو مقاصد پیدا ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہ جاتا ہے بارہ پندرہ ان کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ہم بھی تعلیم میں بیٹھے ہیں کبھی ہم بھی گز کر رہے ہیں کبھی تو عشاء کے بعد بیان ہے تو دوسرا آدمی انتظار میں بیان سننے کے اور جگہ لینے کے لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ ہم کو جگہ مل جائے لیکن مغرب ایک بار میں گئے ہیں تو جگہ چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں تو اس میں بڑا ضرور پڑتی ہے دل پر اور اندر کا جو مواد ہے فاصل مادہ ہے وہ نکلتا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑا کہ بڑی دو بیماریاں ہیں ایک حب جاں اور ایک حب مان اور حب مال سے بڑی بیماری حب کی اور حب جاہ جو ہے وہ علم سے آتا ہے اور مولانا نے مزید فرمایا کہ اس کا علاج جو ہے وہ عمومی گشت ہے ایک آدمی لوگوں کے درمیان بھی آ جائے تو لوگ بھاگ رہے ہیں سننے کو صحیح وہ یہ آدمی ہے کہ جن کو مسجد میں سننے کے لیے دوستوں آپ کی تیار اگر جمعہ میں کھڑے ہو جاوے تو لوگ آگے آ کر بیٹھ جائیں گے اور وہی مغرب بعد کشمیر جا رہے ہیں تو نوجوان ادھر سے دیکھ کر ادھر سے بھاگ رہے ہیں تو آدمی کا جو اندر کا فاصل مادہ ہے وہ دور ہوتا ہے اور اس سے تربیت گشتوں میں عمومی گشتوں میں بہت مشکل بھاری کام ہے تبلیغ میں سب سے زیادہ بھاری گولی وہی ہے لیکن بزرگوں سے سنا کہ وہی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کام الفقری ریڑھ کی ہڈی محلے میں ایک دن اپنے محلے میں ان سب کو ساتھ لے کر تو اس میں جان پڑ جائے گی اس لیے اس کے جو آداب بتائیں کہ بھائی اس کا اعلان کون کرے محلے کا کوئی باثر آدمی اعلان کرے رہبری کے لیے کون جہاں کوئی باثر آدمی کو رہبر بنا جس کا محلے میں اثر تو اس لیے یہ جو نظام ہے کام کا طریقہ کار ہے کس کن باقی شکل لیکن مفید ہے مؤثر ہے اور اس کے منافع ہیں دنیا بھر میں دو مہینے اگر ہر مہینے میں تو دو مہینے میں ایک مرتبہ بارہ پندرہ آدمیوں کو اپنے ساتھ تیار کیا نوجوانوں کو کچھ ذمہ دار قسم کے لوگوں کو اور ان کو ساتھ لے جا کر ایک ہدف بنا کر ایک ہدف بنا کر کہ ان کو لا کر تیار کرنا ہے کام کے لیے یہ آئیں گے کام کریں گے کام اور ترقی کریں گے اور یہ نوجوان ہے اس کے پیچھے پچاس آدمی یہ فلاں صاحب ہے خاندان کے بڑے ان کے پیچھے پورا خاندان ہے یہ مسجد کے متولی ہیں باسر آدمی یہ وکیل صاحب ہیں بادشاہ آدمی اس لوگوں ایسے قسم کے لوگوں کو تیار کر کے تین دن ایسا ہے کہ آسانی سے آدمی تیار ہو جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ آئے وہ سال بھر میں ہوتے ہوتے اتنا تعلق ہو جاتا ہے اور ماحول میں آ کر وہ آدمی ضرور اگلا ارادہ کر لیتا سال پورا ہوتے ہوتے شابان میں چھٹی آ رہی ہے یا کسی کو رمضان میں سہولت ہے کسی کو ویکیشن میں سہولت ہے تو اپنا نظام بنائے رکھا ہے کہ ہمیں سال بھر میں جو ہے اپنی دینی علمی مجبوریوں کے ساتھ اپنے جو فارغ اوقات ہے اس میں سے چالیس دن کی ایک ترتیب بنا لینی چالیس دن کی ایک ترتیب قائم کر کے اپنی مسجد سے جماعت بنا کر ان کو لے کر جانا اور ان پر محنت کر دی ایک ہدف کے ساتھ کہ ان پر محنت کر کے ان کو تیار کرنا تو پھر انشاءاللہ اس طرح سے ہر بستی سے ہر گلی سے ہر گاؤں سے ہر مسجد سے ترتیبیں بننا شروع ہوئی تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ تعلیم تربیت دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی اور دعوت کے ساتھ ہوگی تو اس کو مزید فروغ ملے گا یہ عملہ بھی تیار ہوگا جمع جہاں جائے گی وہاں یہ پیزا بنے اور ایک مؤثر طریقہ ہے اور آسان سا طریقہ ہے کہ جس میں سب کے لیے آسانی ہے سب کے لیے آسان بس اتنا ہے کہ تھوڑی اس میں قربانی نفس کے خلاف ہے مجاہدہ ہے مولانا غلام محمد صاحب ہیں پر کیسر کے سر والے غلام محمد دیسائی صاحب وہ ایک شعر فرماتے تھے اس سلسلہ میں کہ نہ بلّہ ہے نہ وردی ہے نہ نارا ہے نفس پر بہت سخت مارا نہ کوئی بلّہ ہے نہ کوئی وردی ہے کہ چلا لگا کر آ رہے تب بھی کوئی بھائی ٹھیک ہے دو چار آدمیوں نے استعمال کر لیا جا کر کارگزاری ہو گئی ٹھیک ہے پیسہ پورا ہو گیا چالیس دن جا کر آئے اور اپنی جان اپنا مان لگانا ہے اور پھر کہیں کوئی نظام طے نہیں ہے کہیں بچاؤ میں ہے کبھی دیہات میں ہے کبھی مسجد میں ہے کبھی تو مکتب میں ہے کبھی وزر خانے میں اور کبھی نہ اوپر کوئی چھت ہے نیچے نیچے کوئی بچھونا ہے اپنی چادر نکال کے بچھائی اور وہیں تیرنا تو مجاہدہ ہے لیکن تربیت کے بڑے اسباب ہیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہیں آپ اپنی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ کا قبول فرما اس کو اس کو ذرا ساتھ میں ملا لیں گے تو انشاءاللہ رنگ چڑھ جائے اور نفع بڑھ جائے گا ہاں اس کا نفع خوب ہو جائے گا اور ہمیں بھی موقع مل جائے گا دنیا بھر میں جا کے کام کرنے پھر اسی طرح جو اہل علم کرتے ہیں لگتے ہیں پھر گرام خدا کھولتا ہے تو دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں جتنی بیرون جماعتیں جا رہی ہیں اس سال تقریباً ہمارے یہاں سے نبے پنچانوے جماعتیں صوبے سے دنیا کے ملکوں میں گئے افریقہ میں اور یورپ میں امریکہ بھی جماعت جا کر آئی کینیڈا بھی جماعت جا کر آئی زیادہ تر جماعتیں ہماری افریقہ کے ملکوں میں کام کرتی ہیں زیادہ تر جماعتیں ابھی نائجیریا میں جماعتیں برونڈی میں ہیں یوگانڈا میں ہیں اور میں جماعتیں ہیں ملاوی میں ہیں ایسے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ایک ایک ایک ایک سفر جو ہے کئی کئی لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاتا ہے ہزاروں لوگوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ایک ٹمٹماتا چراغ ہے امید کی کرن کہتے ہیں تو کہ بالکل ایسا ماحول ہے جہاں کوئی دینی بات نہیں ہے بل اسلام اور کفر کا مسئلہ لیکن وہاں ایک جماعت پہنچ گئی تو کئی خاندانوں کے اسلام کی حفاظت کا وہ ذریعہ نہ ان کے پاس دنیا ہے نہ دین لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بڑے مجاہدوں کے ساتھ جو یہاں اچھی آسودہ زندگی گزارنے والے وہاں پیدل چلتے وہ وہ استعداد وہ ہمارے اندر وہ استعداد ہیں اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ یار بڑا مجاہدہ ہے اپنے بس کا نہیں شروع کے بیس سال سے پچیس سال سے ایک طرح کی اپنے بس کا نہیں لیکن آدمی جب ماحول میں پڑھتا ہے ایک دن دو دن چار دن دس دن گزارتا ہے تو دھیرے دھیرے دھیرے وہ چیز آسان ہو جاتی جو گھر میں آسودہ زندگی گزارنے والے وہاں جا کر پیدل لیکن بڑی مفید کام کے لیے وہ ترتیبیں قائم ہو جاتی اور ملکوں میں ہر جماعت میں کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں چار عالم ہے اور وہی مکتب پڑھانے والے ہیں مدرسہ پڑھانے والے ظاہری اعتبار سے دیکھیں اپنے گھر سے دلی نہیں جا سکتے اتنے پیسے نہیں ان کے پاس لیکن نیت بنا کر ارادہ کر کے اللہ سے اپنا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ ہی آسان کرتا ہے اور اللہ ہی اس کی توفیق میں دے دیتا ہے تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے نیت کریں ارادہ کریں ان انشاءاللہ اللہ ایک آسان سی شکل اللہ پاک نے آتا فرمائی ہے تو اس میں بھی اپنا حصہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے آسان فرمائے اب اس کے لیے جو ترتیب بزرگوں نے قائم کی ابتدا میں تو اس کی ان شکلوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ایک سال لگا کتابت میں انتیس شوشے ٹھیک کرنے کے لیے سال بھر لگ جاتا ہے ارے لگ جاتا ہے لگ جاتا ایک سال تو کم از کم ہوتے اس میں ورنہ دو تین سال کا بھی ہوتا ہے جب اس کو ذرا اوپر سے نیچے سے اس طرح کرنا ہے تو دو سال ہوتے لیکن ذرا شوشے ٹھیک کرنے کے لیے ایک سال لگ جاتا ہے تو اس میں اتنے سارے اس کے منافع ہیں حضرت مولانا زاہد ظاہر الراشید علامت میں نے پڑھا تھا مضمون وہ فرماتے کہ میں نوجوان فضلہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ فراغت کے بعد تبلیغی جماعت میں ایک سال ضرور لگا اور مزید لکھا ہوں کہ اس سے بہت سارے منافع ہیں لیکن نقد دو فائدے ایک تو ایک آدمی معمولات کا پابند ہو جاتا سال بھر مسجد میں رہنا ہے کبھی یہ مسجد تو کبھی وہ مسجد اب مسجد میں ہوتا ہے تو پانچ وقت کی نماز باجماعت جماعت تقبیر اولا کے ساتھ آدمی پڑھ سکتا ہے صبح شام ذکر تلاوت تحجد اور سنتوں کی پابندی عمل ہو جاتی ہے دوسرا پبلک ڈیلنگ سیکھتا ہے جو ان کا تاثر ہے کبھی کاشتکار کے گھر جا کر ملاقات کر رہے ہیں کبھی مزدور سے مل رہے ہیں کبھی بڑے میاں سے ملاقات ہے کبھی جوان سے مل رہے ہیں کبھی پڑھے لکھے اور جتنے پھرتے ہیں دنیا بھر میں وہ سب اس میں مل جاتے ہیں کو پڑھا ہے کتابوں میں وہ سب فرقوں کے لوگ امن کہیں نہ کہیں ٹکراتے ہیں سب سے ملاقات ہوتی ہے تو پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ آدمی سیکھ لیتا تو اس لیے آپ حضرات سے جو گزارش ہے کہ نیت کر لیں یہ نہیں کبھی جانا ہے کل جانا ہے آپ حضرات نیت کر لیں رمضان سے شابان سے شوال سے آئندہ محرم سے جو اپنی خدمت ہے اس خدمت میں ترتیب قائم کر کے انشاءاللہ سال لگائیں لگائیں گے انشاءاللہ اب جو حضرات نیت کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو کر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نیت کر رہے ہیں اور اپنی ترتیب خود ہی بنائیں آپ کی جو مجبوریاں ہیں اس میں سے ابھی نیت کر لیں اور اپنی ترتیب قائم کر کے جب بھی موقع ملے دو مہینے بعد چار مہینے بعد چھ مہینے کے بعد وہ کہہ رہے بھائی اس سال تو ہمارا پورا پیک ہے آئندہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال چھ سے سال